سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا آپ اس وقت تک فوت ہوئے یہاں تک کہ آپ زیادہ تر نماز بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے تھے سوائے فرض نماز کے اور آپ کو وہ عمل بہت اچھا لگتا تھا جس پر بندہ ہمیشگی کرے اگرچہ وہ تھوڑا سا عمل ہی ہو حدیث نمبر چوبیس سو چونتیس مسند احمد